ویلکم ٹو ویژل پروگرامنگ ابھی تک ہم پینلس کی ڈسکشن کمپلیٹ کر چکے ہیں لاسٹ ٹو لیکچرس میں ہم نے پینلس ڈسکس کیے جو ڈبلو پی ایف ہمیں پرووائڈ کرتا ہے we discuss stack panel canvas wrap panel grid dock panel اور ان سارے پینلس میں سے ہم نے دیکھا کہ grid most powerful most versatile اور موسٹ کسٹمائزیبل ہے گریڈ کے ساتھ ہم نے گریڈ اسپلٹر دیکھا جس سے رن ٹائم پہ روز اور کالمس کو ریسائز کیا جا سکتا ہے ہم نے کچھ پریمیٹیوس پینلس ڈسکس کیے اور اس کے بعد ہم نے کنٹینٹ اوور فلو ڈسکس کیا کہ اگر ہمارے پاس جو چائلڈ ایلیمنٹس ہیں وہ زیادہ اسپیس آکوپائی کرنا چاہتے ہیں جتنا پیرنٹ انہیں پرووائڈ کر رہا ہے یا پیرنٹ کے پاس اویلیبل ہے تو کنٹینٹ اوور فلو ہوگا اور کنٹینٹ اوور فلو کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے ٹریمنگ ریپنگ کلپنگ اسکرالنگ اور اسکیلنگ ڈسکس کی اور ہم نے امپلیمنٹ کر کے دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کا اسکرین پہ ویژولی کیا افیکٹ پڑتا ہے کہ اگر ہم ٹرم کر رہے ہیں ورسز اگر ہم اسکیل کر رہے ہیں یا اسکرال کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں اور ہم نے اسکرال ویور ویو باکس وغیرہ ڈسکس کیے جن سے سنگل لائن سے ہم اسکرال بارس اچیو کر سکتے ہیں یا اسکیلنگ اچیو کر سکتے ہیں ہم نے اینڈ میں ایک اپلیکیشن ایگزامپل اپلیکیشن کی ڈسکشن اسٹارٹ کی تھی جو ان کافی سارے کنسیپٹس کو کمبائن کرتی ہے اور ہم نے کہا تھا ہم ایک ویژول اسٹوڈیو لائک انٹرفیس بنائیں گے of course not functionality just the interface یعنی اس کا جو اسٹارٹ پیج آتا ہے اور جو اس کے سولوشن ایکسپلورر ڈاکیبل ہوتا ہے اور اسے ڈاک کر دیں تو اس کا سائز جو اس کی کوڈ ونڈو یا ریمیننگ ونڈو کا سائز ساتھ چینج ہوتا ہے اور اگر اسے ڈاک نہ کریں وہ صرف اس بٹن پہ ہوور کریں تو وہ اپیئر ہوتا ہے تو اس کی ہم نے کچھ سلائڈس دیکھی اور ہم نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے اور اس ایگزامپل کا مین ایمفیس یہ کہ کس طرح سے ہم ایک کمپلیکس یوزر انٹرفیس اب موسٹلی ڈیکلیریٹو زیمل میں اچیو کر سکتے ہیں یعنی اگر اسی طرح کا انٹرفیس ہمیں اولڈر ٹیکنالوجیز میں بنانا ہوتا تو ہمیں بہت سارا پروسیجرل کوڈ لکھنا پڑتا ہمیں چھوٹے چھوٹے کیسز ہینڈل کرنے پڑتے اب ہم بہت کچھ ڈیکلیریٹیولی زیمل میں اسپیسیفائی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک انٹرفیس سوچتے ہیں اور اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی مثلا ہم دیکھیں گے کہ ایون گریڈ میں ہم نے ایک شیئرڈ سائز گروپ کا فیچر دیکھا تھا اور ہم پہلی بار اسے اکراس گریڈز یوز کریں گے یعنی ہم ملٹیپل گریڈس بنائیں گے اور ایکچولی ایک گریڈ کا ایک کالم چینج ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ کسی اور گریڈ کا ایک کالم چینج ہوگا اور اس سے ہم کیا اچیو کریں گے یہ بھی ہم ایگزامپل میں اور ڈسکشن میں دیکھیں گے تو یہ سارے فیچرز کی ہم ایک ایگزامپل دیکھنے جا رہے ہیں اور میں وہ جو لاسٹ ہم نے سلائڈس دیکھی تھی کہ ہم کیا اپلیکیشن ہمارا اینڈ ریزلٹ کیا ہے وہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ان دا اینڈ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسٹارٹ پیج ہو اور اس کے رائٹ right سائڈ پہ دو ہمارے پاس ورٹیکل بٹنز ہیں جن بٹنس کے اگر آپ ہوور کریں تو وہ ونڈوز آپ کی جو مین اسٹارٹ پیج کی ونڈو ہے اس کے آن ٹاپ اپیئر ہوتی ہے اور اس کو آپ ریسائز کر سکتے ہیں وہ ایک جسٹ ونڈو آن ٹاپ ہے اس سے باٹم پہ جو اسٹارٹ پیج کا آپ کا جو ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے ڈائلاگ وہی ہم نے باٹم پہ اسٹارٹ پیج والا شو کیا ہے اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے لیکن اگر آپ اس پہ جو پن ہے جو ٹاپ رائٹ پہ پن ہے وہ پریس کریں تو یہ بیسیکلی ڈاک پن ہو جائے گا یہ ڈاک اس انٹرفیس کا پارٹ بن جائے گا اور جو اسٹارٹ پیج والا پورشن ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور اب ہم اگر اس کو گریڈ سپلیٹر کی مدد سے ریسائز کریں گے تو ہمارا ڈاکیبل ایریا بڑا ہوتا جائے گا اسٹارٹ پیج والا ایریا چھوٹا ہوتا جائے گا دوسرے بٹن پہ ہوور کریں گے تو وہ ان دونوں کے آن ٹاپ اپیئر ہوگا اگر اسے بھی پن کر دیں گے تو یہ دونوں انٹرفیس میں فکس آ جائیں گے اور پیچھے اسٹارٹ پیج کا ایریا لیدا رہ جائے گا تو دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ ڈاک کر سکتے ہیں دونوں کو ڈاک کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ڈاک نہ ہوں تو یہ تین ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں جو ہم ہینڈل کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ہم نے اگزامپل ڈسکس کی اس کے لیے ہم کریں گے یہ کہ ہم پہلی بات تو یہ ایکسپلیٹرس یوز ہو رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ہم گریڈ یوز کرنے جا رہے ہیں کیونکہ گریڈ ہی ہمیں یہ بلٹ ان گریڈ اسپلیٹرس دیتے ہیں جس کو یوزر کنٹرول کر کے گریڈس کو ریسائز کر سکتا ہے تو اگر ہم یہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو دیٹ مینس ہمیں گریڈ یوز کرنا ہے اب گریڈ یوز کرنے میں ایشو کیا ہے ایشو یہ کہ اگر ہم ایک گریڈ یوز کریں اور اس کے اندر یہ دونوں ڈاکیبل پینلس بنا دیں اور اس کے بعد یوزر ان کو لیٹ سے ان پین کرنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے اسکرین پہ اپیئر نہ ہو تو ہم مے بی یہ ایک سولوشن یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کو وہاں سے کولیپس کر دیں کولیپس کرنا ورک کرے گا باقی دونوں ہمارے گریڈ کے کالم وہیں پہ رہیں گے لیکن پھر جب وہ بٹن پہ ہوور کرے گا تو اس گریڈ کے کالم کو ہم نے ایک ڈفرینٹ جگہ شو کرنا ہے یعنی جب وہ بٹن پہ ہوور کرے گا تو ہمیں بٹن کے ساتھ شو کرنا ہے اور اس ٹائم پہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ باقی دونوں بٹنس افیکٹ ہوں یہ ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک گریڈ ہے اگر میں یہ ایسے سولوشن کروں کہ گریڈ میں اسٹارٹ پیج اور میرے دونوں ڈاکیبل پینلز ہیں تو میرے پاس اس پینل کی ہائڈنگ بالکل آرام سے کام کر سکتی ہے میں اس کی ویزیبلٹی کولیپس کر دوں یہ غائب ہو جائے گا اگر ویزیبل کر دوں یہ اپیئر ہو جائے گا پرابلم کب ہے کہ میں چاہتا ہوں میں بٹن پہ ہوور کروں تو یہ اس وقت on top of the other whatever on on screen top of that appear ہو اور گریڈ کا کوئی کالم کسی دوسرے کالم کے اوپر نہیں اپیئر ہو سکتا تو اس لیے ہم سولوشن کیا کریں گے ہم سولوشن یہ کریں گے کہ ہم تین گریڈس بنائیں گے ایک گریڈ جس میں اسٹارٹ پیج ہو ایک گریڈ جس میں جو ہمارے پاس پہلا ڈاکیبل پینل ہے وہ ہو اور ایک گریڈ جس میں دوسرا ڈاکیبل پینل ہے وہ ہو اس کو ہم ڈائگرام کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ تین گریڈس ہیں جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس میں فرسٹ گریڈ میں اسٹارٹ پیج ہے اور پھر دو ایم ٹی کالمس ہیں سیکنڈ گریڈ میں فرسٹ اور لاسٹ کالم ایم ٹی ہے اور سینٹر میں کانٹینٹ ہے اور تھرڈ گروپ میں جو سیکنڈ کالم ہے اس میں کانٹینٹ ہے اور فرسٹ کالم لارجر سائز کا ہے اور اس میں کوئی کانٹینٹ نہیں اور ان تین ڈائگرامس کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر میں ان تینوں کو ایک دوسرے کے اوپر شو کر دوں یعنی یہ تینوں اپیئر ہو جائیں سائملٹینیسلی ایک ہی اسپاٹ پہ تو مجھے یہ دونوں ڈاکیبل پینلس اور اسٹارٹ پیج نظر آ جائے گا اسی طرح سے میں اگر فرسٹ اور تھرڈ کو شو کر دوں اور فرسٹ میں ایک ایم ٹی کالم کو کلیپس کر دوں تو ایسے ہوگا جیسے اسٹارٹ پیج نے زیادہ جگہ لے لی اور ایک ایک ڈاکیبل پینل آ گیا اور میں اگر سیکنڈ جو فرسٹ ڈاکیبل پینل ہے جو سیکنڈ ڈائگرام میں ہے اگر میں اسے شو کرنا چاہتا ہوں تو میں فرسٹ ٹو کو شو کر دوں اور ان دونوں کے جو رائٹ right سائڈ کے پینل ہیں انہیں کولیپس کر دوں یعنی تھرڈ کالمس کو کولیپس کر دوں اور اگر کوئی پینل ڈاک نہیں ہے تو میں فرسٹ گریڈ شو کروں اور اس کے سیکنڈ اور تھرڈ کالم کو کولیپس کر دوں تو یہ ہمیں اس میں تھوڑا سا زی آرڈر کا خیال رکھنا ہوگا کہ چیزیں کس آرڈر میں ایڈ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر میں گریڈ سپلیٹر سے اپنا ڈاکیبل پینل ریسائز کروں تو کیا ہوگا ابھی تو میں نے یہ کہا کہ میں اسی سیم سائز کا جس سائز کا ڈاکیبل پینل ہے نیچے ایم ٹی پینل شو کر دوں اور اس کے ساتھ پیج شو کر دوں تو یوزر کو نظر ایسے آئے گا جیسے پیج اور اس کے ساتھ ایک ڈاکیبل پینل جوڑا ہوا ہے لیکن اگر میں اسپلٹر سے ریسائز کروں تو وہ تو کوئی ایک گریڈ ریسائز ہوگا نا یا باٹم والا یا ٹاپ والا یا اگر تینوں ڈاکیبل پینل شو ہوئے یعنی دونوں ڈاکیبل پینل اور پیج تینوں چیزیں شو ہیں تو پھر ان تینوں میں سے کوئی ایک گریڈ شو ہوگا یہاں بھی ہم یوز کریں گے سائز گروپ تو سائز گروپ سے ہم تینوں رائٹ والے کالم کو سیم گروپ دے دیں گے تینوں سیکنڈ کالمس کو سیم گروپ دے دیں گے اگر یوزر گریڈ سپلٹر سے ایک گریڈ کا کالم ریسائز کرے گا تو باٹم والے دونوں گریڈ یا ایک گریڈ جو بھی باٹم پہ ہم نے شو کیا ہوا ہے وہ آٹومیٹیکلی شیئرڈ سائز گروپ کی وجہ سے ساتھ ساتھ ریسائز ہوگا اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو زیمل ہمیں ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کرنے دیتی ہے جس کے لیے ادروائز ہمیں شاید کافی پروسیجرل کوڈ لکھنا ہوتا تو یہ شیئرڈ سائز گروپ کی وجہ سے ہم تین ڈفرینٹ گریڈز یوز کر سکتے ہیں جبکہ وہ یوزر کو ایک گریڈ کی طرح اپیئر ہوں تین یوز کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ ہم چاہیں تو انہیں گریڈ کی طرح شو کر دیں اور چاہیں تو اس میں سے ایک گریڈ کو on top of the other grid show کر دیں تو جب یوزر ہوور کرے گا تو ہم دوسرے ڈاکیبل پینل کو آن ٹاپ شو کر دیں گے اور جب یوزر اسے پن کر کے ڈاک کر دے گا تو ہم اس کو as a part of a larger grid show کریں گے یعنی کہ اسٹارٹ پہ چھوٹا چھوٹا ہو جائے گا اس میں دو کالم ڈیفینیشنز آ جائیں گی جن کا شیڈ سائز پراپرٹی سیٹ ہوگی وچ مینس وہ ساتھ ساتھ موو کریں گے اس کی ہم اس کا تھوڑا سا زیمل کوڈ بھی زیادہ ہے اور کافی سارے سمپل سے ہینڈلرس ہیں جو ہم نے اس کی جو کوڈ بیہائنڈ فائل ہے اس میں لکھیں لیکن اس میں کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے کہ اس ساری مینیپولیشن کو ہم مینولی کر رہے ہوں اس میں بہت تھوڑی چیزیں ہم یعنی پینلس کو ہائٹ کر رہے ہیں کولیپس کر رہے ہیں اس سے زیادہ کمپلیکس اس میں کوڈ نہیں ہے اور پھر بھی ہم یہ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے زیمل کوڈ کو دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ مین مین چیزیں ہم ٹچ کریں گے ہر چیز کو نہیں ڈسکس کریں گے تو زیمل کوڈ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ جو سارا اپنا ٹوٹل انٹرفیس ہے یہ ایک ڈاک پینل میں رکھا ہے اور ڈاک پینل میں پہلی چیز ہم ڈاک کر رہے ہیں ٹاپ پہ اس کی مینیو بار اچھا اگر ہم سب سے پہلے مینیو بار نہیں ڈاک کرتے اور سب سے پہلے لیفٹ سے رائٹ سائڈ کے بٹن ڈاک کر دیتے ہیں تو وہ بٹن والی بار ہماری ٹاپ تک آ جائے گی جبکہ جو کامن انٹرفیس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ menu bar across the width تھا تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم مینیو بار پہلے ایڈ کریں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ڈاک پینلس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو چیز پہلے ایڈ ہوتی ہے وہ اکراس دا ویٹس یا اکراس دا ہائٹ پوری جگہ لے لیتی ہے تو ہم نے مینیو بار پہلے ایڈ کی تاکہ وہ اکراس دا ویٹ ساری جگہ لے لے اس کے بعد ہم نے ایک اسٹیک پینل ایڈ کیا جو بٹن بار ہے ہماری اور اس کی اورینٹیشن ہم نے ہاریزونٹل رکھی حالانکہ ہم نے شو یہ ورٹیکلی کرنی ہے اور اسے ڈاک کے رائٹ پہ ڈاک کیا اور ساتھ اس میں ایک لے آؤٹ ٹرانسفارم ایڈ کیا ہے جو اسے روٹیٹ کر رہا ہے بائی نائنٹی ڈگریز اگر ہم اسے ورٹیکلی شو کرتے تو یہ وائٹ بٹنس ہوتے اور ان میں ٹیکسٹ ہارزونٹلی لکھا ہوتا لیکن ہم نے یہ کیا ہم نے کہا کہ نارمل جس طریقے سے on one on top of each other یعنی ون ایک بٹن اس کے ساتھ دوسرا بٹن اور اس کے ساتھ تیسرا بٹن آ جائیں اور ان کے اوپر ٹیکسٹ ہارزونٹلی آ جائے اور پھر اس پوری کی پوری چیز کو ہم روٹیٹ کر دیں تو یہ رائٹ right سائڈ پہ ٹیکسٹ بھی روٹیٹیڈ ہے اور بٹنس بھی روٹیٹیڈ ہیں آلٹرنیٹلی ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ٹیکسٹ باکس بنا کے علیحدہ روٹیٹ کریں اور پھر اسٹیک پینل کو کہیں کہ وہ ورٹیکل اورینٹیشن میں ہے بٹ لے آؤٹ ٹرانسفارم سے ہم یہ کام ون لائن میں کر لیا ہے کہ سارا کا سارا ٹیکسٹ بھی روٹیٹ ہو گیا بٹنس بھی روٹیٹ ہو گئے یہ بٹنس جب ہم ہائٹ کریں گے اور ہم ہائٹ کب کریں گے جب یہ پینل ڈاک ہو جائے گا یعنی یہ بٹنس ہم کیوں بنا رہے ہیں ان بٹنس پہ یوزر ہوور کرے گا تو اسے وہ ایک ڈاکیبل پینل شو ہوگا اور اگر یوزر اسے ڈاک کر دے گا تو وہ بٹن اس بار میں سے ڈسپیئر ہو جائے گا ہم اسے ریموو کریں گے اس کا کوڈ ہمیں لکھنا ہوگا اور اگر یہ سارے بٹنس ریموو ہو جائیں تو آپ کو یاد ہوگا اسٹیک پینل اپنی یعنی صرف اتنی اسپیس آکوپائی کرتا ہے جتنے اس کے کنٹینٹ آکوپائی کرتا ہے تو اگر اس کا سارا کنٹینٹ ہی ختم ہو جائے گا اسٹیک پینل زیرو اسپیس لے گا اور یہ سارا یہ باری کولیپس ہو جائے گی لیکن یہ سب کچھ ہم زیمل میں نہیں لکھ رہے یہ ہم کوڈ بہائنڈ فائل میں مینشن کریں گے کہ اس پہ کلک کرنے سے وہ بٹن وہاں سے ریموو ہو اس کے اندر ہم نے دو بٹنس ایڈ کیے اس کے ماؤس انٹر میں ہم نے فنکشنز لکھے اور وہ ماؤس انٹر کے فنکشنز کیا کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہمارا اس ہم نے انہیں ہوک کر لیا ایونٹ سے جو ایکچولی وہ ڈاکیبل پینل شو کریں گے تو ان دو ایونٹس پہ کہ جو ماؤس انٹر ہونے سے کسی ایریا میں انٹر ہوتا ہے اس بٹن کے اوپر اس سے جو کوڈ اس کا کوڈ بیہائنڈ ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم نے ایک پیرنٹ گریڈ بنایا ہے یہ ہمارا پیرنٹ گریڈ ہے اور یہ پیرنٹ گریڈ ہمارے جو تینوں گریڈس ہیں انہیں کنٹین کرے گا اور اس پیرنٹ گریڈ میں صرف ایک سیل ہے سب کچھ اسی سیل کے اندر جائے گا جو ڈیفالٹ رو کالم زیرو ہے اس کے اندر جائے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گریڈ میں ایک سیل کے اندر جو چیزیں جائیں وہ one on top of the other آتی ہیں تو اب ہمارے جو تینوں گریڈس ہیں وہ تینوں گریڈس ایک کے اوپر ایک آ جائیں گے تو ہم وہ جو ہم نے ساری ڈسکشن کی ہے اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس گریڈ کے اندر ہم نے ایک اور گریڈ بنایا جسے ہم نے لیئر زیرو کہا اور لیئر زیرو کی ڈیفینیشن وہی ہے جو ہم نے پہلے اسٹارٹ پیج والے گریڈ کی پہلے ایگزامپل کمپلیٹ ایگزامپل لے چکے ہیں جس میں اسٹارٹ گریڈ ہے لسٹ باکس ہے اور کچھ گروپ باکسز ہیں پھر لیئر ون ہے لیئر ون کے اندر انیشیلی ہم اسے کولیپ شو کر رہے ہیں تو ہمارا انیشیل انٹرفیس پہ صرف اسٹارٹ پیج ہوگا اور یہ دو ورٹیکل بٹنس آ رہے ہوں گے تو جب تک ہم بٹن پہ ہوور کریں انٹرفیس اپیئر اور پن کریں تب تک یہ گریڈ ویزیبل نہیں ہوگا تو انیشیلی یہ کولیپسڈ ہے اس کے اندر ہم نے کالم ڈیفینیشنس ڈالی فرسٹ کالم آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایم ٹی چھوڑا سیکنڈ کالم ہم نے شیئرڈ گروپ میں اس کا نام کالم ون رکھا اور اس کے بعد ہم نے ایک جو اس کی جو کانٹینٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بیسیکلی دونوں ڈاکیبل پینل سے ایک سولوشن ایکسپلور کی طرح بنایا ہے ایک ذرا ڈفرینٹ بنایا ہے لیکن یہ کانٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں لیکن ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے پھر آپ دیکھیں جو لیئر ٹو کا گریڈ ہے اس کو بھی ہم نے انیشیلی کولیپس رکھا ہے اس میں بھی دو کالمس ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے تین تین کالمس کی بات کی تھی لیکن ابھی ہم دو دو بنا رہے ہیں اور تیسرا کالم ہم رن ٹائم پہ ایڈ کریں گے جب اس کی ضرورت ہوگی تو اس کا جو سیکنڈ کالم ہے اس کا share size group column two ہے اور فرسٹ کو ہم نے کوئی نام نہیں دیا اس کے بعد ہم نے کالم ڈیفینیشن کے اندر اگین اسے ذرا ڈفرینٹ لک دی ہے اور اینڈ میں ہم نے جو ایک گریڈ سپلٹر ایڈ کیا ہے کالم ون میں اور اس کی ہم نے ہارزنٹل لائنمنٹ لیفٹ پہ سیٹ کی ہے تو یہ دونوں جو ہمارے پاس لیئر ون اور لیئر ٹو ہے اس میں جو ہمارے پاس ایک کالم زیرو ہے اور ایک کالم ون ہے کالم ون وہ ہے جس کے اندر ایکچوئل کانٹینٹ ہے ڈاکیبل پینل کا اور اس ڈاکیبل پینل کے کانٹینٹ کے لیفٹ پہ ہم نے گریڈ سپلیٹر ڈالا ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے تین گریڈس بنائے جو انیشیل ہم نے بات کی تھی ہم نے بات یہ کی تھی کہ کالم ون میں ہم تین کالمس رکھیں گے لیکن فی الحال ہم نے وہ سارا کنٹینٹ ایک ہی کالم والا پچھلی اگزامپل سے کاپی کیا تو ابھی ہمیں دو کالمس اور بنانے ہیں کالم ٹو میں ہم نے بات کی تھی تین کالمس بنائیں گے جو ڈاکیبل پینل جو اگر دونوں ڈاک ہوں تو جس نے مڈل میں آنا ہے وہ والا اس کے مڈل میں کانٹینٹ تھا لیفٹ سائڈ ایم تھی اتنا تو ہم نے بنا دیا اس کا تھرڈ کالم ہم نے نہیں بنایا اور تھرڈ ون جس نے اگر دونوں ڈاک ہوں تو رائٹ right پہ ڈاک ہونے اس میں ہم نے دو کالمس بنائے اور فرسٹ کالم ایم اور سیکنڈ میں کانٹینٹ تو فرسٹ لیئر کے دو کالمس اور سیکنڈ لیئر کا ایک کالم ہم نے زیمل میں نہیں بنایا ہم وہ زیمل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ جو مسنگ کالمس ہیں یہ ہم کوڈ بیہائنڈ فائل میں بنائیں گے اس کے بعد ان تینوں گریڈس کو ہم نے ایک گریڈ کے ایک سیل میں ڈالا تو یہ تینوں one on top of the other آ جائیں گے ان کے شیئر گروپس ہم نے سیٹ کیے ہیں جو کالم ٹو کا کانٹینٹ ہے اس کا نام ہم نے کالم ٹو رکھا ہے جو کالم ون کا کانٹینٹ ہے اس کا نام ہم نے کالم ون رکھا ہے اور یہ دونوں ابھی کولیپسڈ ہیں تو ابھی اسکرین پہ صرف اسٹارٹ پیج اور یہ مینیو بار اپیئر ہوگی اس کی کوڈ بیہائنڈ فائل میں ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کالم ڈیفینیشنس بنا رہے ہیں یہ وہ تین مسنگ کالمس ہیں column one clone for layer zero column two clone for layer zero اور column two clone for layer one اس کو ہم کلون کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو ہمارا اوریجنل آئیڈیا یاد ہوگا کہ جو آپ کا اسکرین پہ گریڈ اپیئر ہو رہا ہے اس میں تین کالمس ہیں اور ہم نے ان تین کالمس کے ڈفرینٹ لیئرس میں کلونس بنا لیے ہیں یعنی لیئر زیرو میں ایکچوئل کانٹینٹ صرف اسٹارٹ پیج کا ہے اور لیئر ون اور ٹو میں ایکچوئل کانٹینٹ صرف ایک ڈاکیبل پینل کا ہے اور ان کو کمبائن کر کے ہم اسکرین پہ ڈیزائرڈ اپیئرنس دے رہے ہیں تو دیٹس وائی ہم اسے نیم کر رہے ہیں کلون کلون ادر وائز کوئی اسپیشل چیز نہیں اس کے کانسٹرکٹر میں ہم نے انیشلائز کمپوننٹ جس سے ساری چیزیں اسکرین پہ بن جائیں گی یعنی سارے انٹرفیس بن جائے گا ابھی لے آؤٹ نہیں ہوا لیکن کریٹ ہو گیا اس کو کریٹ کرنے کے بعد یہ جو تین کالمس ہم نے بنائے ہیں انہیں نیو سے خود کریٹ کریں گے اور ان کا شیئر تو جو ہمارے پاس لیئر زیرو کے لیے ہم نے دو کلونس بنائے کالم زیرو جس میں کانٹینٹ تھا اور پھر کالم ون اور ٹو کا کا کلون جو ایم ہیں ان سائز گروپ ہم نے کالم کالم ون اور ٹو رکھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا کالم ون کے کانٹینٹ کا شیئر گروپ بھی یہی تھا کالم ٹو کے کانٹینٹ کا شیئر گروپ بھی یہی تھا تو اگر یہ جو ایم ٹی کالمس ہیں یہ کولیپس نہیں ہیں اور وہ ایکچوئل کانٹینٹ والا کالم اپنے گریڈ اسپلٹر کی وجہ سے ریسائز ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ ایم ٹی کالمس ریسائز ہوں گے اگر یہ کولیپس نہیں ہے یہ ساتھ ہی ساتھ ریسائز ہوں گے وچ مینس کہ اسٹارٹ پیج والا ایریا چھوٹا ہوتا جائے گا تو دیٹ مینس کہ یہ شیڈ سائز گروپ کی وجہ سے اگر میں یہ تینوں گریڈس ویزیبل کر دوں سارے کالمس ویزیبل کر دوں تو پھر میں کسی بھی چیز کو ریسائز کروں گا تو باقی دونوں لیئرس کا سیم کالم چھوٹا ہوتا جائے گا چاہے وہ ایم ٹی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کالم جس میں کانٹینٹ ہے اس پہ بھی افیکٹ پڑے گا اس کے بعد ہم نے پینل پن ڈاٹ کلک یعنی پینل پن جو ہمارے پاس ڈاکیبل پینل ہے اس میں ایک پن ہے جو اسے اس ہوور موڈ سے ڈاکڈ موڈ میں لے کے آتی ہے اس کا ہم نے کوڈ لکھا اس کے کوڈ میں ہم نے کیا کیا ہم نے یہ دیکھا کہ اگر پینل بٹن کی ویزیبلٹی کولیپسڈ ہے یعنی جس بٹن پہ ہوور کرنے سے وہ پینل بٹن آن یا آف ہوتا ہے ڈیپینڈنگ آن دیٹ ہم ڈاک یا ان ڈاک کر دیں گے تو وہی پن کا بٹن ہے اور وہی پن کا بٹن ڈاک کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ان کرنے کے لیے بھی جب وہ ان کریں گے تو وہ واپس ہوور موڈ میں آ جائے گا اس ڈاک اور ان ڈاک کا کوڈ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن بیسیکلی یہ دونوں جو پینلس کے بٹنس ہیں ان کے کورسپونڈنگ جو ہم نے ورٹیکل اسٹیک بار میں بٹنس ڈالے تھے ان کے کورسپونڈنگ ایک میں ہم نے پینل ون کو ڈاک یا ان کیا ایک میں پینل ٹو کو ڈاک یا انڈاک کیا اس کے بعد پینل بٹن ماؤس انٹر کا کوڈ ہم نے لکھا اور یہ ہوور کرنے کا کوڈ ہے یعنی آپ ماؤس لے کے اور آپ اس بٹن کے اوپر لے گئے اور اب وہ آپ کا dockable panel as a hover mode on top of other content show ہونا چاہیے ہم نے کیا کیا ہم نے اگر وہ پینل ون کا بٹن ہے تو لیئر ون کی ویزیبلٹی سب سے پہلے ہم نے ویزیبل کی وچ مینس کہ جس لیئر میں آپ کا یہ جو پینل ون والا جو ڈاکیبل پینل ہے وہ لیئر پوری ویزیبل ہو گئی اس کے بعد آپ نے زی انڈیکس سیٹ کیا اب یہ یہ زی زی انڈیکس انڈیکس ہم ہم کیوں سیٹ سیٹ کر کر رہے رہے ہیں ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کا جو لیئر ٹو ہے جس میں سیکنڈ ڈاکیبل پینل ہے وہ اس وقت اسکرین پہ ڈاک ہوا ہوا ہو اگر وہ ڈاک ہوا ہوا ہے اور آپ لیئر ون کو شو کرتے ہیں تو لیئر ون یا جو آپ کا فرسٹ ڈاکیبل پینل ہے وہ دوسرے کے نیچے چلا جائے گا کیوں چلا جائے گا کیونکہ آپ کا ایک گریڈ ہے گریڈ کے ایک سیل کے اندر آپ نے تین grid one on top of the other رکھ دیے آپ نے کہا کہ لیئر زیرو اور لیئر ٹو اس وقت ویزیبل ہے اور ان کو آپ نے شیئر سائز سے اس طرح سیٹ کیا کہ آدھا اسٹارٹ پیج آ گیا آدھے پہ لیئر ٹو آ گئی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لیئر ون کو ہوور کرانا ہے تو لیئر ون کو on top of layer two آنا چاہیے لیکن بائی ڈیفالٹ زی انڈیکس جس آرڈر میں ہم چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس آرڈر میں ایڈ ہوتی ہیں تو ہمیں فورس کرنا پڑے گا کہ لیئر ون لیئر ٹو کے اوپر آئے دیٹس وائی ہمیں ان کا زی انڈیکس سیٹ کرنا پڑے گا ادر وائز آپ اس پہ ہوور کریں گے وہ آپ کو اگر اس ڈاکیبل پینل کا سائز بڑا ہے تو وہ اسٹارٹ پیج کے اوپر تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا اور باقی لیئر ٹو والا جو سیکنڈ ڈاکیبل پینل ہے وہ اسے کور کر لے گا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اگر بٹن کی ویزیبلٹی ویزیبل ہے جو کہ سیکنڈ بٹن انڈاک ہے تو ہم اس کو کولیپس کر دیں سیم کام ہمیں پینل ٹو کے بٹن کے ساتھ کرنا ہے جب اس کے ایریا میں ہم انٹر کریں پھر ہم نے لیئر زیرو میں ماؤس انٹر کا کوڈ اسی طرح سے ویزیبلٹی اکارڈنگلی سیٹ کی اب ہم مور انٹرسٹنگ ایریا میں جاتے ہیں جو ہمارا ڈاک پین کا کوڈ ہے جس کو ہم آرگومنٹ پاس کرتے ہیں پین نمبر اور اس کے اکارڈنگلی ہم ایف سے چوز کر رہے ہیں کہ کس پین کو ڈاک یا انڈاک کرنا ہے تو لیٹ سے ہم فرسٹ کیس دیکھتے ہیں جس میں ہم pane number is equal to one کو کیٹر کر رہے ہیں اور اسے ہم ڈاک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم پین ون جو بٹن ہے سب سے پہلے اسے کولیپس کر دیں گے کہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ بٹنس اپیئر ہو رہے ہیں اس میں وہ بٹن کولیپس ہو جائے اس کے بعد ہم پین امیج چینج کر رہے ہیں ایک میں ہم پریسڈ امیج یوز کرتے ہیں ایک میں ان پینٹ جس طرح سے ویژل اسٹوڈیو میں ہوتا ہے تو دیٹ جسٹ ویژول تھنگ کہ ہم امیج چینج کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لیئر زیرو کی کالم ڈیفینیشنس میں column one clone for layer zero ڈال رہے ہیں یہ کی پارٹ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پورا سٹارٹ پیج اپیئر ہوا ہوا ہے جیسے ہی ہم اسے ڈاک کرتے ہیں تو لیئر ون کا کلون لیئر ون میں جس ایریا پہ ڈاکیبل پینل ہے اس کا جو کلون کالم ہے وہ لیئر زیرو میں ایڈ ہو جائے جیسے ہی وہ لیئر زیرو میں ایڈ ہوگا اور یہ یاد رہے کہ اس کی شیڈ سائز پراپرٹی سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو جیسے ہی وہ لیئر زیرو میں ایڈ ہوگا وہ سیم سائز کا کالم بن جائے گا اور اسٹارٹ پیج چھوٹا ہو جائے گا اس کے بعد اگر پین ٹو ویزیبل نہیں ہے تو لیئر کی کالم ڈیفینیشنس میں ہمیں column two clone for layer بھی ڈالنا ہوگا اور سملر کیس ہے پین ٹو کا انڈاک انڈاک میں آپ دیکھیں تو پین نمبر اس میں نیچے جا کے ہم لیئر کی کالم ڈیفینیشنس میں وہ کلون ریموو کر رہے ہیں اور اسی طرح سے لیئر ون کی کالم ڈیفینیشنس میں سے کالمس ٹو کا کلون فار لیئر وہ ریموو کر رہے ہیں تو ہم نے اس ایگزامپل میں کیا کیا ہم نے یہ جو پروسیجرل کوڈ ہے اس میں جو کی کام کیا ہے وہ چیزوں کی ویزیبلٹی سیٹ کی ہے یا انہیں کولیپس کیا ہے دیٹ سیٹ کیسے ہماری لاجک کیا تھی ہماری لاجک یہ تھی کہ جب ہم بٹن کے اوپر ہوور کریں تو ہم اس ٹائم پہ جو اپنی ایک لیئر ویزیبل کریں اور اس کے کورسپونڈنگ کالم پیچھے ایڈ کریں یعنی وہ کالم ہم انیشیلی ہم نے زیمل میں نہیں ایڈ کیا ہم وہ کالم اس وقت ایڈ کریں جس ٹائم پہ ہم اس کے آن ٹاپ ایک لیئر شو کرنا چاہ رہے ہیں تو انیشیلی اسٹارٹ پیج ہے اور جیسے ہی ہم دوسری لیئر جس میں ایک ڈاکیبل پینل ہے اس کو ڈاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو لیئر زیرو میں کالم ایڈ کیا جو سائز کا ہے تو اس سے آپ کو گریڈس کی فلیکسیبلٹی کا آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ انٹرفیس اور یہ اس کی کمپلیکیشن کا آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ اسے ٹوٹلی totally ایک اولڈر ٹیکنالوجی میں یعنی ڈبلیو پی ایف ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے کسی اولڈر ٹیکنالوجی میں اس طرح کا انٹرفیس یا اتنا کسٹمائزیبل انٹرفیس جس میں آپ کا ایک ایریا کا کنٹینٹ کبھی ڈاک بھی ہو جائے سیپریٹ بھی ہو جائے فلوٹنگ ہو جائے یہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو کافی مشکل ہوگا یا کافی پروسیجرل کوڈ لکھنا ہوگا زیمل اور ڈبلیو پی ایف ہم نے ڈسکس کیا ان کا گول ہے to move toward declarative over the years جیسے ٹیکنالوجیز میچور ہوئی ہیں ہم سائز اور ایکس وائی اوریجنل تو یہی تھا نا کہ اسکرین پہ کس پوائنٹ پہ کس سائز کی چیز شو کرنی ہے بجائے اس کے ہم نے ایک کمپلیکس انٹرفیس دیا ہے between different elements on the screen اور وہ کمپلیکس انٹرفیس سے ہمارے ڈیزائن سمپلیفائی ہو گیا ہم اس کے بجائے کہ کہیں کہ کسی ایلیمنٹ کا سائز کیا ہوگا ہم اسے کہتے ہیں سائز ٹو کانٹینٹ ہو جاؤ یہ چیزیں ایک آرڈر میں آ جائیں اسٹیک ہو جائیں یا ورتھ کے حساب سے ریپ ہو جائیں یا گریڈ ہے تو اس کی ہم پرسنٹیج اسٹار سائزنگ دے سکتے ہیں پروپوشنل سائزنگ دے سکتے ہیں ڈفرینٹ گریڈس لاک کر سکتے ہیں تو یہ یہ ڈفرینٹ مینٹیلٹی ہے from thinking between of size and X Y coordinates اور یہ پینلس پینلس وہ کی چیز ہیں جو اس آرگنائزیشن میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اور پینلس ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے to contain child U I elements لیکن جیسے ڈبلیو پی ایف کا گول ہے رچ کمپوزیشن تو سب سے جو یوزفل ریزلٹس ہیں وہ panels composed within panel سے آتے ہیں جیسے یہ جو ابھی ہم نے انٹرفیس اچیو کیا ہے یہ ایک ڈاک پینل کے اندر ایک گریڈ تھا گریڈ کے اندر پھر تین گریڈ تھے اور ان تین گریڈس کے اندر اسٹل لائک اسٹارٹ پینل کے اندر گریڈ تھا ایک دوسرے کے اندر کوئی ڈفرینٹ پینل تھا تھرڈ کے اندر ایک ڈفرینٹ پینل تھا تو یہ ایک رچ ایک ہائرارکی بن رہی ہے جس میں پینلز کے اندر پینلز کنٹینڈ ہیں جس وجہ سے ہم نے ایک کمپلیکس آئیڈیا کو سمپلیفائی کر لیا تو ہم جب ایک ڈیزائن ایک ڈیزائنر نے ایک آئیڈیا دیا کہ انٹرفیس اس طرح سے ہو ہم اسے اس کی ویژول پروگرامنگ کرنے لگے ہم اس کا انٹرفیس ایکچولی امپلیمنٹ کرنے لگے تو ہمارا ہمارا راؤٹ کیا ہوگا کہ ہم اسے ڈیوائڈ کریں گے بٹوین پینلس ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آؤٹر چیز کیا پینل ہے یعنی اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر کریں گے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ ایریاز بیسٹ کس طریقے سے ریپرزینٹ ہوتے ہیں کون سا ایریا اسٹیک پینل سے بیسٹ ریپرزینٹ ہوتا ہے کون سا ایریا ڈاک پینل سے ہوتا ہے اور کون سا ایریا گریڈ سے ہوتا ہے تو یہ آئیڈیا ہے ڈیزائن وتھ پینلس کا نیکسٹ ہم جو ہم نے ابھی تک لے آؤٹ ڈسکس کی ہے اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ پٹ ایونٹس ہے تو ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا چائلڈ ایلیمنٹس لے آؤٹ میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پیرنٹ ایلیمنٹس کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہلے ہم نے زیمل لیدر سے دیکھی تھی بٹ ساتھ ساتھ اس کے ہر اسٹیپ پہ ہم زیمل میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں اسپیسیفائی کیسے ہوتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو کوڈ بیہائنڈ میں کرنی ہوتی ہیں یا کر سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایونٹس کو ان پٹ ایونٹس ان پرٹیکولر اور ان پٹ ایونٹس سے کیا مراد ہے ایونٹس جو آپ کے کی بورڈ سے آ سکتے ہیں ماؤس سے آ سکتے ہیں یا ایون اسٹائلس سے آ سکتے ہیں مثلاً آپ ایک ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں پین والا اسٹائلس سے ان پٹس آ سکتے ہیں یا فار نیوئر لائک ٹیبلیٹس اور نیوئر ٹچ اسکرینس آپ کے ملٹی ٹچ ان پٹ ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی فنگرس جو کہ ماؤس سے ڈفرینٹ کیوں ہیں کیونکہ وہ ملٹیپل ہیں اسی لیے اسے ملٹی ٹچ کہتے ہیں تو ملٹی ٹچ کے اپنے ان پٹس ایونٹس ہیں تو یہ سارے ایونٹس کس طرح سے آتے ہیں اس کی ہم ڈسکشن کریں گے اس میں ایک سب سے پہلے جو یعنی جس طرح سے ہم نے پہلے پراپرٹیز میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈاٹ نیٹ کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے اس طرح سے ایک کنسیپٹ ہم ڈسکس کریں گے راؤٹیڈ ایونٹس کا اور کمانڈس کا تو یہ دو چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے جس سے ہم ایونٹس کو یا ان پٹ ایونٹس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے تو راؤٹیڈ ایونٹس کیا ہوتے ہیں راؤٹیڈ ایونٹس اسی طرح سے یعنی سارٹ آف جیسے آپ کہیں گے پراپرٹیز تھیں اور پراپرٹیز کے آن ٹاپ ڈاٹ نیٹ کی پراپرٹیز کے آن ٹاپ جو ہم نے ڈپینڈنسی پراپرٹیز تھیں یعنی ڈبلو پی ایف نے دی جس کے لیے کوئی لینگویج فیچر نہیں ہے یعنی ڈپینڈنسی پراپرٹی کوئی لینگویج فیچر نہیں ہے اسی طرح سے راؤٹیڈ ایونٹ کوئی لینگویج فیچر نہیں ڈاٹ نیٹ کے ایونٹس کے آن ٹاپ یہ کچھ بلڈ کر رہے ہیں ہم راؤٹیڈ ایونٹ کا ہمیشہ ایک ڈاٹ نیٹ ریپر بھی لکھیں گے ڈاٹ نیٹ ایونٹ ریپر تاکہ وہ راؤٹیڈ ایونٹ باقی ایونٹس کی طرح یوز ہو سکے لیکن کی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں کیا ایڈ کر رہے ہیں یہ بھی ہم بات کرتے ہیں ڈپینڈنسی پراپرٹیز کے کیس میں ہم نے کیا ایڈ کیا تھا انہیریٹنس ایڈ کی تھی ہم نے اسپاس اسٹوریج ایڈ کی تھی کہ جو پراپرٹیز ایکچولی یوز ہو رہی ہیں وہ اسٹور ہوں انہیرٹ کر جائیں ایک پراپرٹی ہم سیٹ کریں وہ باٹم پہ سیٹ ہوتی جائے پیرنٹ ایلیمنٹس چائلڈ کی پراپرٹیز ریڈ کر کے ریئیکٹ کر سکیں جس کے لیے اٹیچ پراپرٹیز کا کنسیپٹ تھا تو راؤٹیڈ ایونٹس ہمیں جو کی بینیفٹ دیتے ہیں وہ ایونٹس کا up and down and down tree traverse کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پراپرٹی ویلو انہیریٹینس بھی انہیریٹینس ان ایلیمنٹ ایلیمنٹری تھی یعنی یہ کوئی کلاس انہیریٹینس کا کوئی تعلق نہیں تھا اسی طرح سے جو ایونٹس ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو موو کریں گے وہ ان این ایلیمنٹری ہوگا اور ایلیمنٹری کے ان سے آپ کے ایک لاجیکل ایلیمنٹری ہے ایک ویژول ایلیمنٹری ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کب وہ کس ایلیمنٹری کے کورسپونڈنگ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی وہ ویژول پہ کر رہے ہوں گے یعنی ویژول ٹری میں اپورڈس یا ڈاؤن ورڈ ٹریورس کر رہے ہوں گے بٹ آپ کو موسٹلی اس سے کنسرن نہیں ہوگی کہ وہ ویژول میں کر رہے ہیں یا لاجیکل میں کر رہے ہیں کیوں کنسرن نہیں ہوگی میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں ایک کہ کیوں آپ کو کنسرن ہونی چاہیے اور پھر بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوگی آپ کے پاس ایک کلک ایونٹ بٹن دیتا ہے بٹن آپ کو کلک ایونٹ کیسے دیتا ہے ہم بٹن کا کلک ایونٹ ہینڈل کرتے آئے ہیں تو بٹن اگر ہم ایک بٹن کو کنسیڈر کریں بٹن کلک ایونٹ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں بٹن میں کوئی ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ ہوگا ٹھیک ہے ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے لیٹ سے بٹن کو ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ آ گیا یا کی ڈاؤن کا ایونٹ آ گیا دو پاسبل ریزنس ہیں جس وجہ سے بٹن کہہ سکتا ہے کہ وہ کلک ہوا ہے اس نے ماؤس ڈاؤن میں کلک کا ایونٹ ریز کر دیا اور کی ڈاؤن میں بھی کلک کا ایونٹ ریز کر دیا یہاں تک تو بات بڑی سمپل لگتی ہے لیکن button button itself composed ہے سیورل ادر ایلیمنٹ سے اس میں بٹن کروم ہے جو اس کا بارڈر ڈیفائن کر رہا ہے اس میں ٹیکسٹ بلاک ہے جو اس کا ٹیکسٹ ایلیمنٹ ہے اور یہ سارے یو آئی ایلیمنٹس ہیں وچ مینس یہ سارے ان پٹس ریسیو کر سکتے ہیں وچ مینس کہ اگر میں اس کے ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ بٹن کو ماؤس ڈاؤن نہیں جانا چاہیے وہ تو ٹیکسٹ بلاک کو جانا چاہیے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ آپ کا جو ایونٹ سسٹم میں جنریٹ ہوتا ہے اگر میں اسے بہت تھوڑا دو اسٹیپس پیچھے لوں اور پوری اسکرین پہ بات کروں سسٹم میں ایک ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ آیا سسٹم نے فگر آؤٹ کرنا ہے تھرو باؤنڈریز کہ کس ایپلیکیشن کے ایریا میں اس ایپلیکیشن کے ایریا کے اندر جب ماؤس ڈاؤن آئے گا تو کچھ ہی انٹرنل کوڈ میں جائے گا یہ اسی طرح کا ایک لوپ ہے جس طرح کا لوپ ہم نے بالکل شروع میں سی پلس پلس میں لکھا تھا کہ کی بورڈ ایونٹ ہے اور ایک نیٹورک فائل ایونٹ ہے اور انہیں ہم لوپ میں ٹریورس کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس طرح کے ایک لوپ میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ماؤس موو ہوا ہے یا ماؤس کلک ہوا ہے اس کے بعد اب یہ چونکہ سسٹم میں پرابلی ڈرائیور لیول پہ ہو رہا ہے اور ڈرائیور لیول نے یہ کہا کہ اب یہ اسکرین پہ کس ونڈو کے پاس جائے اس نے کوآڈینیٹس کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا کہ اسکرین پہ ونڈو ایکس کے پاس جانا چاہیے اور اس ونڈو ایکس کے اندر جب یہ کلک ایونٹ کیا تو اگین اس ونڈو کا اپنا ایک لوپ تھا اسی طرح کا لوپ جیسے ہم نے دیکھا ہے جس میں اس پہ اسے پتا چلا کہ اس ونڈو کے اندر کلک ہوا ہے تو وہ جو سینٹرل لوپ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو سارے یو آئی ایلیمنٹس یا جو ایریاز بنے ہوئے اس میں سے کون سا ٹاپ موسٹ ایریا ہے جو اس کلک کو کنٹین کرتا ہے یعنی یہ کلک کس کس یو آئی ایلیمنٹ کی باؤنڈریز کے اندر ہے اور وہ یو آئی ایلیمنٹ ٹارگیٹ ہوگا اس ایونٹ کا وچ مینس کہ اگر آپ ماؤس ڈاؤن کرتے ہیں بٹن کروم پہ یا بٹن ٹیکسٹ بلاک پہ تو وہ اس ماؤس ڈاؤن اس پرٹیکولر یو آئی ایلیمنٹ پہ جائے گا اور ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی جہاں پہ ہم نے بٹن کے اوپر ایک ریکٹینگل آبجیکٹ بنا دیا تھا تاکہ اسے ایک ڈفرینٹ سینٹر میں کلر دے دیں تو پھر وہ ریکٹینگل آبجیکٹ کے پاس جائے گا کوئی بھی یو آئی ایلیمنٹ اگر ہم اسکرین پہ رینڈر ہوتا ہے یو آئی ایلیمنٹ اسکرین پہ رینڈر ہونے ہی کے لیے ہوتی ہیں کوئی بھی یو آئی ایلیمنٹ ہے اگر کلک اس کے باؤنڈری کے اندر ہے تو کلک اسے جائے گا یعنی ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ اسے جائے گا لیکن ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ اگر کسی ایلیمنٹ کو گیا ہے اگر ریکٹینگل کو گیا ہے بٹن پھر بھی کلک ہو جاتا ہے اگر ٹیکسٹ باکس کو گیا ہے بٹن پھر بھی کلک ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم راؤٹیڈ ایونٹس یوز کر رہے ہیں اور راؤٹیڈ ایونٹ ٹریورس کرتا ہے ببل کہتے ہیں اسے ببل کرتا ہے up the the the tree until until it it is is handled or reaches root element which window تو یہ جو ببلنگ ہو رہی ہے یہ ایکسٹرا کوڈ ہے جو ڈبلیو پی ایف نے لکھا ہے راؤٹیڈ ایونٹس کے لیے اور راؤٹیڈ ایونٹس جیسے بناتے ہیں تو ڈبلو پی ایف کے پاس ہم خود اسے کنٹرول دیتے ہیں کہ یہ راؤٹیڈ ایونٹ ہم رجسٹر کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں یہ ایکسٹرا کوڈ دو جو اس کی یہ ببلنگ کرتا ہے تو یہ ببلنگ کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ اب بٹن کے اندر ہم جتنی مرضی رچ کمپوزیشن کر دیں اس کے اندر جتنے مرضی ایلیمنٹس ڈال دیں اگر ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ڈالتے جو ماؤس ڈاؤن کو ریسیو کر کے اسے ہینڈلڈ مارک کر دے کہ بس یہ اس سے کام ہو گیا تو بٹن تک وہ ایونٹ پہنچ جائے گا اس کا مطلب ہے بٹن کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے میں ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ ہینڈل کروں تو مجھ میں وہاں پہ کلک کو ہینڈل کر دوں تو تو that's that's it that would be enough and because of routed routed events events dependency properties سے سملر ہیں اسی طرح سے ہم جیسے ڈپینڈنسی پراپرٹیز سب سے پہلے ہم نے ایک امپلیمنٹیشن دیکھی تھی اسی طرح ایک راؤٹیڈ ایونٹ کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ایکچولی یہ امپلیمنٹ کیسے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم بٹن کی یہ کلک اور ماؤس ڈاؤن کی ایگزامپل لے کر ہی راؤٹیڈ ایونٹ کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ایک static read only routed event declare کیا ہے اس کا نام ہم نے کلک ایونٹ رکھا یہ static button which is the static class constructor جو پوری کلاس میں ون ٹائم چلے گا اس کے اندر ہم نے اس ایونٹ کو رجسٹر کیا رجسٹر کیسے کیا ہم نے کہا button dot click event is equal to event manager dot register routed event event کا نام ہم نے دیا راؤٹنگ اسٹریٹجی ڈاٹ ببل دی اس اسٹریٹجی کی ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ یہ جس طرح سے ببل ہونے کی بات کی ہے کہ پیرنٹ سے پیرنٹ یو آئی ایلیمنٹس کے پاس جاتا جائے یہ وہ اسٹریٹجی ہے اور کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں ان کی ابھی بات کریں گے type of routed event handler کہ اس کے ایونٹ ہینڈلر کی ٹائپ کیا ہو اور ٹائپ آف بٹن یہ کس آبجیکٹ کے لیے ہم رجسٹر کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ڈاٹ نیٹ ایونٹ ریپر لکھا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہم ایک نیا سنٹیکس انٹروڈیوس کر رہے ہیں ہم نے ابھی تک ایونٹس انٹروڈیوس کیے تھے کہ ایونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اس کی ٹائپ ڈکلیئر کرتے ہیں and semicolon that set اور اس کے بعد اسے پلس ایکول کر کے اس میں ڈیلیگیٹس ایڈ کرتے ہیں اور ریموو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے ایکسپلسڈ ایڈ اور ریموو خود لکھے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے جیسے ابھی تک ہم ایک پراپرٹیز کی بات کریں جن کا گیٹ سیٹ نہیں لکھتے جو آٹو امپلیمنٹڈ ہوتی ہیں تو ہم sort of auto implemented events use کرتے آئے ہیں جس میں ایک لسٹ خود ہی سے بنتی ہے ڈیلیگیٹس کی اور اس میں ایلیمنٹس ایڈ اور ریموو ہو سکتے ہیں جبکہ یہاں پہ ہم ایکسپلسٹ ایڈ اور ریموو دیا اور ریموو ہم نے کیوں دیے کیونکہ ہم اس کو ایڈ ہینڈلر اور ریموو ہینڈلر سے یہ ایونٹ ایکسپلسٹلی یعنی اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن ڈفرینٹ دینی ہے یہ ہم راؤٹیڈ ایونٹس میں ایڈ اور ریموو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ on mouse left button down کا ایک جو ایکچوئل ہینڈلر ہے وہ لکھا اور اسے ماؤس بٹن ایونٹ آرگومنٹس دیے اور اس کے اندر ہم نے یہ ایونٹ ریز کیا تو ہم نے ماؤس لیفٹ بٹن ڈاؤن کا ایونٹ کیپچر کیا اسی طرح میں بھی ہم کی ڈاؤن کا کیپچر کریں گے اور ان دونوں کے اندر سے ہم مینولی ریز ایونٹ کریں گے اور ریز ایونٹ ایک میتھڈ ہے جو راؤٹیڈ ایونٹس جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو raise event add handler remove handler یہ تینوں یو آئی ایلیمنٹ کے ممبرس ہیں ڈپینڈنسی پراپرٹیز آپ کو یاد ہوں گی ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے آتی تھیں اور جب ہم نے شروع میں یہ ٹویلو کلاسز ڈسکس کی تھیں جو اس میں ڈبلیو پی ایف کی امپورٹنٹ کلاسز ہیں اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈپینڈنسی آبجیکٹ ڈپینڈنسی پراپرٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور U I elements routed events اور ایونٹس کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو یہ یو آئی ایلیمنٹ سے یہ چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں جن فنکشنس کو ہم نے یہاں انووک کیا ہے تو راؤٹیڈ ایونٹس ڈپینڈنسی پراپرٹیز کی طرح کوئی لینگویج فیچر نہیں ہے بلکہ ایکسیپٹ زیمل بیکاز زیمل میں تھوڑا سا سینٹیکس ہے جو راؤٹیڈ ایونٹس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے بٹ ادر دین دیٹ کوئی نارمل پروسیجر لینگویج نہیں ہے جس کو راؤٹیڈ ایونٹس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جسٹ لائک ڈپینڈنسی پراپرٹیز اسی طرح ہم نے اسے رجسٹر کیا اس کا ایک ایونٹ اسی طرح سے ہم جس طرح ڈپینڈنسی پراپرٹی سیٹ کر سکتے تھے ہم نے یہاں پہ ایونٹس ریز کر سکتے ہیں انہیں ہینڈل کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کے گرد ایک ایونٹ ریپر لکھا اور ایونٹس جو نارمل ڈاٹ نیٹ ایونٹس ہیں ان میں ان میں آپ جب ایونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیتے بٹ یہاں پہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن دی ہم نے ایڈ اور ریموو کی امپلیمنٹیشن دی اور جسٹ لائک ڈپینڈنسی پراپرٹیز کا جو ریپر ہوتا ہے اسی طرح سے جب یہاں پہ ہم ریپر لکھ رہے ہیں ڈاٹ نیٹ ایونٹ ریپر تو ہمیں اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ زیمل جس ٹائم پہ اس کو ویریفائی کر رہی ہو یعنی زیمل میں جب ہم کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں اور زیمل اسے ویریفائی کرتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ ریپر دیکھتی ہے لیکن ایکچولی جب کوڈ کمپائل ہو کے چلتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس کے ایونٹ ہینڈلرس کو ایڈ کر لیتا ہے تو اس کے ریپرس میں امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم کچھ نہ ایڈ کریں لیکن routed events just like dependency properties ہم موسٹلی اس کے یوزر ہوں گے یعنی ہم W P F controls use کریں گے جو راؤٹیڈ ایونٹس ایکسپوز کرتے ہیں لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے رجسٹر ہوتے ہیں کس طرح سے انووک ہوتے ہیں اس اس ایونٹ کو رجسٹر کرتے ہوئے ہم نے اس کی ایک اسٹریٹجی دیکھی کہ یہ ببل ہوتا ہے ببل کرنے کے علاوہ ایک اس میں سیکنڈ اسٹریٹجی ہے ٹنل کرنے کی ٹنلنگ میں event top to down move کرتا ہے یعنی اگر کسی سورس ایلیمنٹ پہ ایونٹ آیا ہے تو سب سے پہلے روٹ آف دا ٹری کو ایونٹ جائے گا پھر اس کے چائلڈ کو جائے گا پھر اس کے چائلڈ کو جائے گا until reaching that source element اور اسے ٹنلنگ کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ اسے ذرا کنسیپچلی سوچیں کہ ایک ونڈو آپ کی ایک ونڈو ہے اس کے اندر آپ کی ملٹیپل ونڈوز ہیں جو ڈفرینٹ یو آئی ایلیمنٹس ہیں ان کے اندر فردر کچھ اور اسمالر یو آئی ایلیمنٹس ہیں اپ ٹل دا سورس ایلیمنٹ تو آپ بیسیکلی چوز کر کے چھوٹے سے چھوٹے رستے پہ جاتے ہوئے ایونچولی سورس ایلیمنٹ تک پہنچتے ہیں تو جسٹ اس کا نام لیں ہے اور ببلنگ تو ٹری کے حساب سے ہے کہ ببل کرتے ہوئے آپ ٹری میں اوپر آ رہے ہیں تو ٹنلنگ کا مطلب ہے ٹری میں روٹ ایلیمنٹ سے اس پرٹیکولر سورس ایلیمنٹ تک جانا جس جو ایکچولی اسمالسٹ ایلیمنٹ ہے جو اس کلک کو کنٹین کر رہا ہے یا اس ایونٹ جس کا ایونٹ کا جو بھی ٹارگیٹ ایلیمنٹ ہے یعنی ہر ایونٹ کا کوئی ٹارگیٹ یو آئی ایلیمنٹ ہوگا جس کے لیے وہ ڈیزائرڈ ہے تو ٹنلنگ میں وہ روٹ سے اسٹارٹ ہوگا اور containing elements containing elements up till the target اور ببلنگ میں وہ اس سے اسٹارٹ ہوگا یا اسے سورس ایلیمنٹ کہتے ہیں اس سے اسٹارٹ ہوگا اور اپ ٹل دا روٹ اور تیسرا ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ از مینس کہ یہ جسٹ جس ایلیمنٹ کے لیے انٹینڈیڈ ہے اس ایلیمنٹ کے لیے ایونٹ ہے and that's it direct is more like dot net events لیکن یہ دوسرے ایونٹ ٹریگرس وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے جو جو راؤٹیڈ ایونٹس کے لیے ہی امپلیمنٹیڈ چیزیں ہیں ڈبلیو پی ایف میں لیکن ادر دین دیٹ یہ تین اسٹریٹجیز ہیں ببلنگ ٹنلنگ اور ڈائریکٹ اس کے بعد جو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ راؤٹیڈ ایونٹ ہینڈلر جو ایک ٹائپ تھی وہ ٹائپ بائی ڈیفالٹ آپ کے یعنی بائی ڈیفالٹ نہیں یعنی بائی ڈیفالٹ آپ کے سارے راؤٹیڈ ایونٹس اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور یہ ٹائپ کیا ہے کہ اس میں ایک سسٹم ڈاٹ آبجیکٹ کا پیرامیٹر جا رہا ہوتا ہے جو کہ سینڈر ہوتا ہے جو ایونٹ لیٹ سے بٹن کلک ہوا ہے تو جو بٹن کلک ہوا ہے وہ بٹن اس کا سینڈر ہے یعنی ماؤس ڈاؤن کا ایونٹ تو ٹریورس کرتے کرتے بٹن تک آیا جو بھی اس کے سب حیرارکی تھی اور بٹن نے کلک جنریٹ کی تو بٹن کا سینڈر کلک ہے یعنی کلک کا سینڈر بٹن ہے تو بٹن اس کا سورس ہوگا یہ اس کا فرسٹ پیرامیٹر ہوگا اس ایونٹ کا اور اس ایونٹ کا جو سیکنڈ پیرامیٹر ہے وہ ایونٹ آرکس ٹائپ کا ہے جس میں کافی ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں مثلاً اس میں سورس ہوتا ہے سورس وہ لاجیکل ٹری کا ایلیمنٹ ہے جس نے اوریجنلی وہ ایونٹ ریز کیا ہے جیسے بٹن جیسے کلک کا ایونٹ لیٹ سے بٹن نے ریز کیا ہے اور اوریجنل سورس کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ ویژل ٹری میں جو کنکریٹ ویژل ٹری ہے اس میں کون سے ایلیمنٹ نے ریز کیا ہے مثلاً اگر ٹیکسٹ بلاک ہے ایک بٹن کے اوپر اور اس کی وجہ سے کلک ہوا ہے تو اوریجنل سورس میں ٹیکسٹ بلاک ہوگا بٹ اگر کوئی لیٹ سے ایسے بھی بہت سارے ایونٹس ہوں گے جس میں سورس اور اوریجنل سورس سیم ہی ہو اس میں ایک ہینڈلڈ کا بولین ہوتا ہے اور اس ہینڈلڈ کو سیٹ کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہینڈل ہو گیا جب میں نے آپ کو ببلنگ اور ٹنلنگ بتائیے تو میں نے بتایا کہ یہ ببل کرتا ہے upward until someone marks it handled یا یہ ٹرنل کرتا ہے down until someone marks it handled تو وہ مارک کیسے کرتے ہیں وہ اس ایونٹ آرگومنٹس میں ہینڈلڈ کو ٹرو کر دیتے ہیں جب یہ ہینڈلڈ ٹرو ہو گیا تو یہ ایونٹ ہینڈل ہو گیا اس میں تھوڑی سی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ایونٹ ببل کر رہے اور اسے میں ہینڈل مارک کر دوں تو وہ ببل پھر بھی کرتا رہے گا یا ٹنل کر رہے اور ہینڈل مارک کر دوں وہ ٹنل پھر بھی کرتا رہے گا لیکن وہ ایونٹ ہینڈلرز انووک نہیں ہوں گے آل دو کیسے پروسیجرل کوڈ میں ہمارے پاس طریقہ ہے یہ مارک کرنے کا کہ جو ہینڈلڈ مارک بھی ہو جائے ایونٹ وہ مجھے دے دو لیکن کنسیپٹ یہ ہے کہ ہینڈلڈ مارک کرنا کسی نے مارک کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو فردر پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ ہینڈل مارک ہو گیا تو اب ہم نے اسے دوبارہ نہیں دیکھنا لیکن in reality bubbling events top تک ببل کرتا ہے ٹینلنگ باٹم تک ٹینل ہو کے آتا ہے اس کے بعد اس میں ایک راؤٹیڈ ایونٹ ہوتا ہے جو ایکچوئل راؤٹیڈ ایونٹ ہے جیسے button dot click click event ہم نے ایک کریٹ کیا تھا جو رجسٹر کیا تھا وہ بھی اس کے ایونٹ آرگومنٹس کے اندر اویلیبل ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بہت سارے راؤٹیڈ ایونٹس ہیں related to keyboard mouse multi touch stylus جنہیں ہم ون بائی ون اسٹڈی کریں گے اس کے ایگزامپلس کے ساتھ کی بورڈ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ماؤس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ موسٹلی یہ ایونٹس ببلنگ ہیں یعنی ببلنگ مینس کہ پہلے ہمارے پاس چائلڈ ایلیمنٹس کے پاس آپشن آتی ہے اسے ہینڈل کرنے کی اور up till some some element element parent جو اسے مارک کر دے لیکن ان میں سے بہت ساروں کے ایک ساتھ ٹنلنگ کاؤنٹر پارٹ بھی ہے یعنی اگر ہم ماؤس ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو دیر از اندر ایونٹ جو ٹنل کر کے آتا ہے اور پھر ماؤس ڈاؤن ببل کر کے جاتا ہے اور بائی کنوینشن کا نام پریویو سے شروع ہوتا ہے تو مثلاً اگر ماؤس موو ہوا ہے تو ایک پہلے پریویو ماؤس موو کا ایونٹ آئے گا اور پھر ایک ماؤس موو کا ایونٹ آئے گا پریویو ماؤس موو کا ایونٹ ٹنل کرے گا ڈاؤن ورڈس اور ماؤس موو کا ایونٹ ببل کرے گا ورڈس اچھا بائی کنوینشن کہہ لیں ایکچولی ڈبلو پی ایف کی کنوینشن ہے ڈبلو پی ایف کے سارے کنٹرولس ایسے بہیو کرتے ہیں اور اس کی آئیڈیالوجی بھی یہ ہے کہ جو پریویو ایونٹ ہے اس میں آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے آل دو کہ کوئی سے روکتا نہیں ہے ہم چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں لیکن پریویو ایونٹ کا مطلب یہ کہ ایک ایونٹ ہے جو پرابلی ایکچولی اکر ہو گیا یعنی ان ریئلٹی تو ماؤس موو ہو چکا ہے لیکن پریویو سب کو ایک آپشن مل رہی ہے ٹاپ ٹو ڈاؤن کہ کیا اس ایونٹ جو آنے والا ہے اسے ماڈیفائی کرنا ہے یا اسے کینسل کرنا ہے فار سم ریزن اگر کوئی اسے کینسل یا ماڈیفائی نہیں کرتا تو پھر ریئل ماؤس موو ایونٹ آتا ہے جو پہلے چائلڈ ایلیمنٹ کا آپشن آتی ہے اور وہ پھر ببل کر کے اپورڈ جاتا ہے ریئل ایلیمنٹ ببل کیوں کرتا ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مثلا بٹن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے چائلڈ ایلیمنٹ سے ببل کر کے اس کے ایونٹس آ جائیں جو اس کے چائلڈ ایلیمنٹ اسپیسیفکلی ہینڈل نہیں کر رہے میں ہم آؤٹر ایلیمنٹس کو پہلے چانس دے رہے ہیں پیرنٹ ایلیمنٹس کو پہلے چانس دے رہے ہیں کہ کیا وہ اس اس پرٹیکولر ایونٹ کو ایکسیپٹ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے maybe for some reason اس وقت ماؤس پہ ریئیکٹ نہ کرنا چاہیں یا کی بورڈ پہ ریئیکٹ نہ کرنا چاہیں اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں لیٹ سے ہم ایک ٹیکسٹ باکس بنا رہے ہیں جس میں کسی اسپیسیفک فارمیٹ میں ہی چیزیں انٹر ہو سکتی ہیں یعنی ہم ایک خاص فارمیٹ میں ہم لیٹ سے کسی پوائنٹ پہ صرف نومیرک انٹر ہونا ہے اور اس پوائنٹ پہ ٹیکسٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر ہم اس میں کی ڈاؤن کا ایونٹ ہینڈل کریں کی ڈاؤن کے ایونٹ ہینڈل کرنے میں وہ کی ڈاؤن ہو چکی ہے وہ پرابلی رینڈر بھی ہو چکی ہے اور اس پوائنٹ پہ ہم اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں that's that's it but not a neat solution لیکن اگر ہم پریویو کی ڈاؤن ہینڈل کریں اور پریویو کی ڈاؤن میں ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ یہ ایونٹ مجھے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے یہ نہیں چاہیے مانیٹر کریں کہ کون سی کی پریس آئی ہے اور اگر وہ نان نومیرک ہے اس وقت ہمیں نومیرک چاہیے اس پوائنٹ پہ تو ہم اسے کینسل کر دیں ایونٹ کو اب ہوگا یہ کہ جب ہم اس میں ٹائپ کریں گے تو کریکٹر ٹائپ کرنے سے کچھ ہوئے گا نہیں صرف جو ویلڈ کی ہے وہی ٹائپ ہو سکے گی کیونکہ ہم نے پریویو ٹائم پہ جب وہ ایونٹ ایکچولی اکر نہیں ہوا تھا چائلڈ ایلیمنٹس تک پہنچا نہیں تھا اس ٹائم پہ ہم نے اسے کینسل کر دیا تو کینسلنگ یا ماڈیفکیشن کے لیے ہم پریویو ایونٹس یوز کرتے ہیں ایکشنس کے لیے نہیں کرتے یعنی ماؤس موو پہ جو ریئیکشن کرنا ہے لیٹ سے ماؤس موو پہ ہم نے کوئی چیز ماؤس کے ساتھ ساتھ موو کرنی ہے اسکرین پہ یہ نہیں کریں گے بلکہ اس کے لیے ایکچوئل ماؤس موو ایونٹ کا ویٹ کریں گے یہ اگین کنونشن ہے کوئی اسے فورس نہیں کرتا لیکن اس کنونشن کا فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے سارے ایکشن ریئل ایونٹس میں ہونے اور پریویو ایونٹس جو ٹنل ہو کے آ رہے ہیں وہ ہمیں اسے پریمپٹیولی ریئیکٹ کرنے کی آپشن دے رہے ہیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور اس ایگزامپل میں ہم ماؤس کا ایونٹ رائٹ کلک کا ہینڈل کرتے ہیں ہم ایگزامپل کے لیے ایک ڈائلگ باکس اباؤٹ کا یوز کریں گے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کافی پہلے زیمل آنلی کوڈ اس کا ہم نے لکھ کے ایک اباؤٹ ڈائلاگ بنایا تھا اور اب ہم اس کی کوڈ بیہائنڈ لکھیں گے just to handle right click اور ہم کریں گے کیا رائٹ کلک پہ جو ایلیمنٹ رائٹ کلک ہوگا اس کا بارڈر بلیک کر دیں گے اور ٹائٹل بار ہم چینج کر دیں گے جس میں ہم اس ایلیمنٹ کا سورس اور ریجنل سورس لکھ دیں گے تاکہ ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں کہ کس جگہ کلک کرنے سے کیا ہو رہا ہے اس کے زیمل کوڈ میں ہم نے صرف ایک ایک چیز ایڈ کی ہے ماؤس رائٹ بٹن ڈاؤن اور یہ ونڈو کے اندر ہم نے اس کا ایونٹ ہینڈلر ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے اس کے جو کوڈ بہائنڈ فائل ہے اس میں ہم نے یہ ایونٹ ہینڈلر ایڈ کیا اس ایونٹ ہینڈلر میں ہم نے دس ڈاٹ ٹائٹل میں سورس اور اوریجنل سورس پرنٹ کر دیا اور ایک ٹائم اسٹیمپ پرنٹ کر دی تاکہ ہم جیسے جیسے چیزیں کلک کریں ہمیں پتہ چلے کچھ اپڈیٹ بھی ہوا ہے یا نہیں ٹائم اسٹیمپ کی وجہ سے اور جو بھی سورس یا اوریجنل سورس ایونٹ کا ہے وہ ہم اسکرین پہ ٹائٹل بار میں پرنٹ کر دیں اس کے بعد ہم نے سورس جو کہ سورس کو کنٹرول میں کاسٹ کیا ہمیں کیوں پتہ ہے وہ کنٹرول ہے کیونکہ ہم یو آئی ایلیمنٹس جہاں پہ سارے کنٹرولز ہیں ان کے ہماری اسکرین پہ ہیں ہی صرف کنٹرولز اس میں کاسٹ کیا اور پھر کنٹرول کی پراپرٹی ہے بارڈر تھکنیس اور بارڈر تھکنیس کو ہم نے ٹاگل کیا یا تو ہم بلیک 5 پکسل کر رہے ہیں یا اس کی تھکنیس زیرو کر رہے ہیں تو یہ ڈائلگ باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم نے اس کے ٹائٹل پہ کلک کیا ہے وچ مینس اس کا سورس لیبل ہے اور اس کا اوریجنل سورس اس لیبل کے اندر کنٹینٹ ایک ٹیکسٹ باکس ہے اور ایک ساتھ ٹائم اسٹیمپ آیا ہے اور ٹاپ پہ وہ لیبل کے گرد بلیک بارڈر آ گیا ہے یہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی جس میں ہم نے سورس اور اوریجنل سورس پرنٹ کیا آئی ہوپ آپ اس ایگزامپل کو جا کے امپلیمنٹ کر کے ٹرائی کریں گے کیونکہ اس سے آپ کو یہ ایونٹس کا آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایونٹ کہاں سے آ رہے ہیں ببل ہو کے کس کے پاس آ رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کا جنرل بیہیویئر کیا ہے نیکسٹ ٹائم اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے اور کی بورڈ اور ماؤس کے پرٹیکولر جو ایونٹس ہیں انہیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ